کہ اللہ نے جانور پیدا کیے اور انہیں اپنے نام پر قربان کرنے اور اپنے گھر بطور قربانی کے پہنچانے کا حکم فرمایا اور انہیں شعائر اللہ قرار دیا معدہ کی آیت نمبر دو میں حکم فرمایا لا شعائر اللہ الآیا کہ نہ تو اللہ کے ان عظمت والے نشانات کی بے ادبی کرو نہ حرمت والے مہینوں کی گستاخی کرو بس ہر اونٹ گائے جو قربانی کے لیے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں داخل ہے یہ روایت صحیح مسلم سر نبی داود وغیرہ کی ہے گو بعض لوگوں نے صرف اونٹ کو ہی بدن کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اونٹ تو ہے ہی گائے بھی اس میں شامل ہے حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے اسی طرح گائے بھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ میں سات شریک ہو جائیں اور گائے میں بھی سات آدمی شرکت کر لیں امام اسحاق ابن راہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں دس دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں مستد احمد میں اور سنن نسائی میں ایسی حدیث بھی آئی ہے واللہ عالم پھر آگے اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارا اخروی نفع ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ تو قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے دریافت کرنے پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے بس اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں ثواب ہے نفع ہے ضرورت کے وقت دودھ پی سکتے ہو سوار ہو سکتے ہو پھر ان جانوروں کے قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا نام پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں چنانچہ مستد احمد میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی نماز سے فراغت پاتے ہی رسول اللہ کے سامنے بھیڑا لایا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا پھر کہا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے سرو نبی داود میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں عید والے دن رسول اللہ کے پاس دو بھیڑے لائے گئے انہیں قبلہ رخ کر کے رسول اللہ نے وجہ توجہ علی فطور السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد پڑھ کر جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا اور میں مشرکوں میں سے نہیں بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے جن کا کوئی شریک نہیں اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی خوش ندی کے واسطے ذبح کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے پھر بسم اللہ واللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالا جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑے ہیں ثواف کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اونٹ کو تین پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم کا ولک پڑھ کر اسے نہر کرنے کے کیے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے بٹھایا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر دے اور اس کا پیر باندھ کر اسے نہر کر یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے نہر کیا کرو صحیح مسلم میں ہے کہ حجت الوداع کا بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے رسول اللہ کے ہاتھ میں حربہ تھا جس سے آپ زخمی کر رہے تھے قربانی کے اونٹوں کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ثوافن ہی یعنی کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر ثواف کے معنی خالص کے بھی کیے گئے ہیں یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے تم نہ کرو صرف اللہ اکیلے کے نام پر ہی قربانی کیا کرو پھر جب یہ زمین پر گر پڑے یعنی نہر ہو جائیں ٹھنڈے پڑ جائیں تو خود کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کاٹنے شروع نہ کرو جب تک روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے اس کٹے ہوئے حصے کا کھانا حرام ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اسے خود کھاؤ بعض سلف تو فرماتے ہیں یہ کھانا مباح ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے اور مسکینوں کو بھی خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں خواہ در بدر سوال کرنے والے یہ بھی مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جو صبر سے گھر میں بیٹھا رہے اور معطر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے لیکن تاہم سوال نہ کرے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پر بس کرے اور معطر وہ ہے جو سوال تو نہ کرے لیکن اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرے یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو مسکین ہو آنے جانے والا اور معطر سے مراد دوست اور ناتوا لوگ اور وہ پڑوسی جو گو مالدار ہوں لیکن تمہارے ہاں آئے جائے اسے وہ دیکھتے ہوں وہ بھی ہیں جو تمع رکھتے ہوں اور وہ بھی جو امیر فقیر موجود ہوں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد تو سائل ہے یعنی مانگنے والا کیونکہ وہ اپنا ہاتھ سوال کے لیے دراز کرتا ہے اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ کچھ مل جائے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہیے تہائی اپنے کھانے کو تہائی دوستوں کے دینے کو تہائی صدقہ کرنے کو چنانچہ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کو جمع کر رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ جمع کرو جس طرح چاہو اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ کھاؤ جمع کرو اور صدقہ کرو اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کھاؤ کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں دو بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آدھا گوشت آپ کھائے اور باقی آدھا صدقہ کر دے کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے خود کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ کھاؤ جمع ذخیرہ کرو اور اللہ کی راہ میں دو اب جو شخص اپنی قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس پر کچھ حرج نہیں بعض کہتے ہیں اس پر ویسی ہی قربانی یا اس کی قیمت کی ادائیگی ہے بعض کہتے ہیں آدھی قیمت دے بعض آدھا گوشت بعض کہتے ہیں اس کے اجزاء میں سے چھوٹے سے چھوٹے جس کی قیمت اس کے ذمے ہے باقی معاف ہے کھال کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن انہیں بیچو نہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے لہذا بعض علماء نے اسے بیچنے کی رخصت دی ہے بعض کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں واللہ عالم صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عید ادا کرنی چاہیے پھر لوٹ کر قربانیاں کرنی چاہیے جو ایسا کرے اس نے سنت کی ادائیگی کی اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی اس نے گویا اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کر لیا اسے قربانی سے کوئی لگاؤ نہیں یعنی اسے قربانی کا اجر نہیں ملے گا اسی لیے امام شافی رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتنا وقت گزر جائے کہ نماز ہو لے اور دو خطبے ہو لیں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتنا وقت بھی کہ امام ذبح کر لے کیونکہ صحیح مسلم میں ہے امام جب تک قربانی نہ کرے تم قربانی نہ کرو رہا ابو حنیفہ کا معاملہ تو اس کے نزدیک گاؤں والوں پر عید کی نماز ہی نہیں اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو لے قربانی نہ کریں لیکن یہ مذہب مردود ہے صحیح احادیث اور دیگر سلف کے مذہب کے خلاف ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے اور قول ہے کہ شہر والوں کے لیے تو یہی ہے کیونکہ یہاں قربانیاں آسانی سے مل جاتی ہیں لیکن گاؤں والوں کے لیے عید کا دن اور اس کے بعد کے یام تشریق یہ بھی کہا گیا ہے کہ دسویں اور گیارہویں تاریخ سب کے لیے قربانی کی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے دو دن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دن جو ایام تشریق ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذوالحجہ کے خاتمے تک ہیں لیکن یہ قول غریب ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار اور زیر اثر کر دیا ہے کہ جب تم چاہو سواری لو جب چاہو دودھ نکال لو جب چاہو ذبح کر کے گوشت کھا لو جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر اکہتر تا آیت نمبر تہتر یعنی اولم یرو سے افلا اشکرون تک بیان ہوا ہے یہی فرمان یہاں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ قدری نہ کرو